رسوله الكريم اما رسول کریم بالله من الشيطان الرجيم رب الرجیم ربش رحلی صدری و امري عمری واحلل عقدة من السانی یفقہ قولي ربی یسر ولاۃ عصر وطمل بالخیر سبق نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے ایک سو اکہتر لیسن نمبر ٹوینٹی آیت نمبر 163 ٹو پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیتوں کا اور اس کے بعد پھر مزید باتیں ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یقیناً فی خلق السماواتی پیدا کرنے میں آسمانوں کے والاردی اور زمین کے واختلافی اور اختلاف میں اللیلی والنہار رات اور دن کے والفلکی اور کشتیوں میں اللتی جو تجری چلتی ہیں فی بحری سمندر میں بیما ساتھ اس کے جو الناس نفع دیتی ہیں لوگوں کو وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے مما ان پانی سے فاحیا بھی پھر زندہ کیا ساتھ اس کے الردا زمین کو بعد ہاں بعد اس کی موت کے وبسہ اور پھیلا دیے فی ہا اس میں من کل دابتن ہر طرح کے جانور و تصریف الریاح اور گردش میں ہواؤں کی و صحاب اور بادل مساخری تابع فرمان ہیں بندھے ہوئے ہیں مسخر ہیں کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں آپ بین السمائی درمیان آسمان کے والاردی اور زمین کے لآیاتن البجتہ نشانیاں ہیں لیکوم واسطے اس قوم کے یاقیلون جو عقل رکھتے ہیں وہ من الناسی اور لوگوں میں سے میں یتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ ہی اللہ کے سوا اندادن شریک یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے کا حب اللہ اللہ کی محبت کی طرح والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اشدو زیادہ شدید ہیں حبن محبت میں للہ اللہ کے لیے ولو یرا اور کاش کہ وہ دیکھ لیں الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا اس العذاب جب دیکھیں گے عذاب کو ان القوت یقیناً قوت للہ اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری و ان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب والا ہے استبر جب بے تعلقی کا اظہار کریں گے ایک اور ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے جب بے ہو جائیں گے اللہ وہ لوگ تو بھی او جو پیروی کیے گئے من الزینہ ان لوگوں سے اتبا جنہوں نے پیروی کی برا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو تق اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے تعلقات وقال الزینہ اور کہیں گے وہ لوگ اتبعو جنہوں نے پیروی کی لو ان لنا کاش ہمارے لیے ہوتا کرتن لوٹنا فن تبر تو ہم بیزار ہو جاتے من ہوم ان سے کما جیسے تبرعو منا یہ بیزار ہوئے ہم سے کذالکا اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ آمالہم ان کے اعمال حسراتن حسرتیں بنا کر علیہم اوپر ان کے وما ہم اور نہیں وہ بخار جینا نکلنے والے من النار آگ سے یا ایوہ اے لوگو کلو کھاؤ مما اس میں سے جو فل اردی زمین میں ہے حلالن پاکیزہ توجیبن پاک طیبا اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں پاک رزق ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے ادو مبین کھلا دشمن ہے انما بے شک یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بسوئی برائی کا والفحشائی اور بے حیائی کا وان تقولو اور یہ کہ تم کہو اللہ ہی اللہ پر ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے و قِيلَ قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو اتب پیروی کرو ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں بل بلکہ نتب ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو پایا ہم نے علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادا کو اولو کیا بھلا کانا ہوں ابا ان کے باپ لا یاقلون نہیں عقل رکھتے شعین کچھ بھی ولا یحتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مسَل الزی مانت مثال اس شخص کی جو ینعقو وہ پکارتا ہے بیما لا اس کو جو لا یسماؤ نہیں سنتا الا مگر دعا ان پکار و ندا ان اور آواز سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں ام یون اندھے ہیں فہم پس وہ لا یاقیلون نہیں عقل سے کام لیتے اب ہم تلاوت سنیں گے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا قَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يَخْشَىٰ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون